دوست انور شاہ سے میں میں نے انہیں سدیا پتا کون جناب میرے ملازرا سیادر جی بہت دن زکری یونیورسٹی ملتان جہاں نام ابو جال یونیورسٹی رکھا اتوں دیا سو عربی کا انچارج سدیا ہوا سیالوی شریف سیالوی شریف بڑا بھائی مانگ میں بھی بڑی پھوٹ کگل دو خلیف شہاد چیرن آیا اچھا میں بھائی تو یہ گل ہو گئی کسی سکول والی گل ایسے سر سور والے ہاں، ہاں، ہاں۔ میں ایک گل کی آپ سے تو میں کہ سوار کا کیا نام لمنا پیا اتو پیا خلیل شاہ اساق مدری یہ سارے اتنے آئے تھے انہوں نے پوچھا مر میں کیون دور کٹی مر میں جی دور کٹی نا اس بندے کی بڑا ٹپیا ٹپیا میں کہا مجھے ایک دلیل دے جی قرآن و سنت کے مطابق ہوگی کہ اس میں مسلمان کو سابت کرایا ایک دلیل دے دے جڑا علیہ اسلام میں موجاد کا انکار کرے تو میں دس مسلمان ایک جاتے فروخ صاحب ہے فروخ صاحب ایک میرے کو فیکٹری افسر تو کل دس رہا تھا اتنے جمیل صاحب کو بیٹھے وہ کہہ رہے جی اس طرح بیٹھے گفتگو شروع ہو گئی تو بندہ آ کے میں جی حدیث پاک بڑی بخار شریف تھی کہ آپ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پانی سی نے برتن انگل شریف رکھنا انگلف جی دسو بلا ہوں اج دے سائنسی دور دے درد ان کچا جہیا وہ چل سکتی ہیں دیکھو اقل منتی ہے بھائی انگلوں چ پانی نکلنا ہے وہ سر دور والی گل نیچریت کہ قانون فطرت شیطانی جڑا انہیں بنایا ہوا ہے جی وہی دا کیوں انکار ہونا کیا انہیں آخیا وہی قانون فطرت کے خلاف نہیں ہو سکتا قانون فطرت میں یہ ہے کہ جب باقی انسانوں کے پاس وہی نہیں آتی تو کسی رسول کے پاس نہیں آتی جب قانون فطرت یہ ہے کہ ہماری انگلیوں سے پانی نہیں نکلتا کیوں میں نکلا بھی بیٹھا سکتا فروخ صاحب آتا ہے وابی بیٹھا سی وہ ہے یار آبی ایڈے سخت ہونے کے باوجود اس کا انکار تو وہ بھی نہیں کرتے کہ آپ بریلوی تصویر مطلب کی سی کتا یار سولہ کرنے والا سی یارویں کرنے والا سی لیکن ہے نیچری سی کیونکہ نیچری صاحب کام کر سب کام کرتے واحد نیچری مذہب جی جڑا ہر مذہب شامل ہے یعنی ہر مذہب والوں کول ہے ہر مذہب شامل ہے ہر مذہب والوں کول ہے ہوں یہودی نیچری نے یہودی بھی ہیں نیچری بھی ہیں عیسائی ہیں نیچری بھی ہیں بھابی نیچری بھی ہیں شیعہ بھی ہیں نیچری ہندو ہیں نیچری بھی ہیں یعنی کیا مطلب اکل پرست ٹولا جڑا آپ اکل نا جیڑی گل اقل منو وہی منو جیڑی نہ منو چھٹو اکل کہڑی ہونا اچھا، شاید جیسے رہ جائے اکل دی معلومات ختم ختم ختم ہو ہو جائے جائے جائے بالکل ہار موجہ موجہ شروع ہوتا اچھا، شریف سیال بھی کرتے پائے گا وہ ہوں اتنے بیٹھا سی مینو پتا نہیں سی ایک پنجاب پورے دا شعبہ تعلیم دا ڈائریکٹر وہ نام برا میرے منازرے سدی کھڑا میں پتا کون سی دیا میں جناب ہوں پہلے کمرے تو چل ڈائمنڈ پتا کون سی کون کون اربی کلام شروع ہو گیا شوبا اربی کا انچارج سی اربی کلام شروع ہو گیا میرے جی جی آ شروع ہو گیا جب میں شروع ہوا تو وہ پگل پی گیا ہوں گول میز کانفرنس ہو گئی جناب بڑا سارا گول میل پیا ادھر انور صاحب بیٹھا ادھر جناب عبد الرشید شیرے کوٹ والا اچھا۔ مولی عبد الرشید شیرے کوٹ والا یہ مفتی ہے انور شاہ کا ڈائریکٹر بیٹھا وہ جڑے میں جا آدھے سن وہ مریض سن مجھے کو نہیں پتا میں دھوتی بنی تیل شیل لایا کھلا درمال مانگ لے کے بس مینو آدھا انور شاہ سنا ہے تم سکولوں کو چکلا کہتا ہے میں جی، میں نے کبھی نہیں کہا یا تو میں چکلے سے بدتر کہتا ہوں پہلا کون حوصلہ ہوا جی نہیں آگا کے کو چکلے سے کہتے بدھ کر کہتے دیکھ مرتا گیا کیوں کہتا میں کہا جی چکلے میں تو گنا ہے کفر نہیں یہاں تو کفر ہے لادینیت ہوتا ہے لا بھی ہوتا ہے یہودیت ہوتا ہے وہاں پر برائی کو گنا کو گنا سمجھتے ہیں یہاں پر ہر گنا کو تعزیب سمجھتے ہیں یہ تو کفر ہے مسئلہ نا یہ بارہویں کی دسویں کی مطالعہ پاکستان کہ اس میں لکھا غیر مسلم ہمارے بھائی اور غیر مسلم ہمارے بھائی ہندو سکھ یہ وہ بھائی مثال ہیں ڈائریکٹر تعلیم جرا بیٹھا سی نا اس میں کیا حرج ہے آدم کی اولاد ہونے کے ناطے سے سب بھائی بھائی ہیں میں کہ جناب پھر معاف کرنا یہ امیت بچن کے ساتھ جو کنجری ناچتی ہے وہ آپ کی بہن ہے یہ بے کمی دیا کمی کیوں اما ہوا کہ بیٹی ہونے کے ناچ